بسم اللہ الرحمن الرحیم چار ستمبر دو ہزار سولہ آج بمبئی میں رسالہ کے ایجنس کا اجتماع ہو رہا ہے یہ بہت ہی تاریخی واقعہ ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے اور آپ کے ذریعے دعوتی روشن کا کام زیادہ بڑے پہاڑ پر پھیلے اس وقت مجھے خاص طور پہ ایک ہی ایک چیز کے بارے میں کرنا ہے وہ ہے ڈسپلن اس لیے ڈسپلین تو سبھی کے لیے ضروری ہوتا ہے ہر جگہ ایک ہے عام ڈسپلن اور ایک ہے خاص عام ڈسپلن وہ ہے جو گھروں میں مختلف اداروں میں اختیار کیا جاتا ہے لیکن دعوت میں جو ڈسپلن درکار ہے اس کو قرآن میں خلق عظیم کہا گیا ہے یعنی اعلیٰ اخلاقیات دوسرے جگہوں پر اگر عام اخلاقیات مطلوب ہیں تو دعوت کے کام میں اعلی اخلاق اعلی اخلاقیات کی ضرورت ہوتی ہے اعلی اخلاقیات میں کیا شام ہیں کسی کو فیس دے بڑی عام اخلاقیات کا نظام تو مثلاً کمپنی میں کمپنی والے بناتے ہیں مدرسے کالج میں اس کے ذمہ دار بناتے ہیں لیکن اعلی اخلاقیات کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ اس کا بنانے والا خود آدمی ہوتا ہے کیونکہ اس کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ کوئی اس کی فہرست بنا نہیں سکتا تو جو لوگ دعوت کے میدان میں آئے جو دعوت کے مشن کا کام کریں ان کو خود اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کرنا پڑتا ہے کہ وہ اتنے حساس ہو جائیں اتنے حساس ہو جائیں کہ جہاں ذرا سا بھی ڈیویشن ہو دعوت کے سے تو فوراً کو طرف پہنچ جائے اور اس کو درست کرے وہ فوراً درست کرے کسی ادنا ڈیویشن کو بھی وہ برداشت نہ کرے مثلا دیکھیے عام اجتماعات میں عام ہے دوسرے جو استعمال کرتے ہیں اس میں ہے کہ لوگ موبائل پر بات کرتے رہتے ہیں اور کوئی اس کو برا نہیں مانتا لیکن دعوتی مشن کے تحت جو اجتماع ہو اس میں آپ کو موبائل سے دوران اجتماع اس طرح بچتا ہے جس طرح کوئی صاف بچی بچتا ہے کا سیریس معاملہ ہے یہ اسی طرح سے کھانے پینے میں عام استعمال میں لوگ کھاتے پیتے ہیں چائے چھوڑ دیا پانی چھوڑ دیا کھانا چھوڑ دیا یہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا ہے کہ آپ ایک چاول کا دار دار بھی نہ چھوٹے پانی کا قطرہ بھی نہ چھوٹے ایک کوئی فیس نہیں میں بتا رہا آپ کو ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں اس اتحاد اہمیت کیوں ہے دوسرے اجتماعات میں یہ نہیں ہوتا کہ وہاں فرشتے شریک ہوں گے وہ تو انسان شریک ہوتے ہیں اور آئے اور چلے گئے لیکن دعوتی مشن اللہ کا مشن ہے یہ اس وقت کامیاب چکتا ہے جب کہ اس میں فرشتے شریک ہوں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی خاطر جو گیدرنگ ہوتی ہے فرشتے شریک ہوتے ہیں تو فرشتوں کی شرکت کو ممکن بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ہستا ہونا پڑے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا اعلی اخلاقیات کا ایک ایسا معیار وہاں اپنانا ہوگا جو کہیں اور نہیں ہوتا تب ممکن ہے کہ فیصلے آئے وہاں پر اور جب فیصلے آئیں گے تبھی آپ کا پروگرام کام ہوگا بس آپس میں باتیں کرنا درمیان میں سو جانا ادھر ادھر کی جس مشغول ہونا یہ سب کلیئر ہے لاہوتی کی ڈسپلن میں تو آپ جو مشن لے کر چلے ہیں لاہور کا مشن اس میں صرف اخلاقیات نہیں درکار ہیں بلکہ اعلی اخلاقیات درکار ہیں میں ملک کا دن کا گیا کیونکہ دوسرے اجتماع کا کنسرن صرف انسان ہوتے ہیں ان کو صرف انسان کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے آپ کا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آپ کے اجتماع میں فرشتے آئیں جب فرشتے آئیں گے تب وہاں اللہ کی برکت آئے گی وہاں اللہ کی رحمت آئے گی وہاں کا ماحول روحانی ماحول بنے گا اور پھر جو آپ فیصلے لیں گے جو پلاننگ کریں گے اس میں فرشتے شریک ہو جائیں گے اور یہ بات کی گارنٹی ہوگی کہ آپ کے فیصلے کامیاب ہوں گے تو یاد رکھیے دعوتی مشن ایک بہت ہی خاص مشن ہے اور اس خاص پینٹ کی خاص پہلے یہ جو میں نے عرض کیا ایک حدیث ہے کہ فرشتے ایسے اجتماع کا ایسی گیدرنگ کا کو تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں صرف اللہ کی باتیں ہوں تو جب کچھ فیصلے کہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں ایسے افراد جمع ہوئے جہاں صرف اللہ کی باتیں صرف اللہ کے پر گفتگو ہو رہی ہے تو آواز دیتے ہیں دوسرے فرشتوں کو حلوم اللہ حاجت کو اور یہاں ہے تمہارا وہ جو چاہتے تھے پھر وہاں فرشتوں کا مجمع ہو جاتا ہے نیچے اوپر جو فرشتے کر جاتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کے مشن کی کامیابی اس وقت ہے جب کہ آپ کا اجتماع وہ اجتماع بن جائے جس میں فرشتے آواز دیں حلم و یا حالتوں ورنہ ہوگی تو آپ کو چھوٹی سی چھوٹی باتوں میں آپ کو حسان بننا پڑے گا غیر متعلق باتیں کرنا کامریل باتیں کرنا پولیٹیکل باتیں کرنا مٹیریل باتیں کرنا گھر متعلق بات پاتے کوئی بھی اس سے بچنا پڑے گا تب جا کر آپ کا اجتماع وہ اجتماع بنے گا جس کو مشن والا اجتماع کہا جائے اور جس پر فرشتے اتریں اور جس کے اوپر اللہ سے رحمت نازل دوں میری دعا ہے کہ آپ کا اجتماع اسی قسم کا اجتماع ثابت ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ